حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علی فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا جس سے تم صلح کرو میری بھی اس سے صلح ہے اور جس سے تم جنگ کرو اس سے میری بھی جنگ ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 145